حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے وضو اور غسل فرمانے میں جوتا پہننے میں کنگے کرنے میں دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے شعبہ نے کہا کہ میرے استاد اشاس نے کئی بار یہ حدیث بیان کی اس نے واسط شہر میں یہ حدیث بیان کی تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امور میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا پسند تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار سو اکیس